ہاں ہم دنیا میں کیوں آئے ہم دنیا میں کیوں آئے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے مقصد ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے دو باتیں دو باتیں سب مانتے ہیں دو باتیں سب مانتے ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے سب مانتے ہیں اس بات کو کوئی مرد کوئی عورت کوئی گورا کوئی کالا ہاں کوئی شہر میں پیدا ہوا کوئی دیہات میں ہاں کوئی محل میں کوئی جھونپڑے والے کے گھر کوئی اس صدی میں کوئی گزشتہ صدی میں کوئی آئندہ صدی میں تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی نہیں دوسری بات سب مانتے ہیں دنیا سے جانا اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں کوئی بیس سال میں مرا کوئی چالیس سال کوئی ساٹھ سال شادی ہے ہاں، باپ مر گیا بیٹی کی شادی ماں مر گئی اپنی شادی دولہا خود مر گیا کون چاہتا ہے تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ دنیا میں آنا اس میں کوئی مرضی نہیں دنیا سے جانا اس میں کوئی مرضی نہیں ارے بھائی تیسری بات بھی مان جائیں کہ درمیان کی زندگی درمیان کی زندگی یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی بھائی ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے یہ کام تم کیوں کر رہے کہتا میری مرضی ارے ابا مرے تھے کوئی مرضی بال سفید ہوئے کوئی مرضی کمر میں درد ہوا کوئی مرضی کوئی بولے یہ تبلیغ یہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے ہم ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ہماری زندگی کا مقصد ہاں تین باتیں ہیں سمجھنے کی سمجھانے کی تین باتیں ہیں ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی اور ایک ہے خواہشات زندگی کیا کہا ایک ہے مقصد زندگی اور ایک کیا ہے ضروریات زندگی اور ایک کیا ہے خواہشات زندگی مقصد زندگی کسے کہتے ہیں اس پر آدمی اپنا دل دماغ لگاتا ہے اپنی صبح شام لگاتا ہے اپنی طاقت لگاتا ہے جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے سنتا ہے سوچتا ہے جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے جس کے نفع پر بہت زیادہ خوشی جس کے نقصان پر بہت زیادہ صدمہ ہاں جو آدمی کے دل و دماغ پر چھائے ہو یہ ہے مقصد زندگی ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر نقصان ہو جائے اور خواہشات زندگی اس کی کوئی حد نہیں خواہشات اس کی کوئی حد نہیں ہاں تو مقصد زندگی کیا ہے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جیسے ماں باپ کو ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے اللہ نے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بندوں کی رہنمائی کے لیے صحیح راستہ دکھانے کے لیے صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بحثت کا مقصد انبیاء علیہ السلام کی بے کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے انسانوں کو ہدایت ملے کھانا انسان کی ضرورت ہے نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا پانی انسان کی ضرورت ہے ہاں اگر نہ ملا تو مر جائے گا ہوا انسان کی ضرورت ہے سانس لینا ہے ہوا بند ہو گئی تو مر جائے گا ہدایت ہدایت ایسی ضرورت ہے کہ اگر ہدایت نہ ملی تو ہمیشہ کی کی جہنم آگ ہے ہاں۔ سب سے پہلی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے وہ ہدایت کا ملنا ہے ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت کی دعا مانگنا یہ ضروری ہے المستقیم کہہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہاں۔ کامیابی کس کا نام ہدایت کا مل جانا ناکامی کس کا نام ہدایت کا نہ ملنا ہدایت کیا ہے ہدایت دل کا نور ہے ہدایت دل کا نور ہے جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے یہ سب کھیل تماشا نظر آئے جس کو اللہ خود فرما رہے ومل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ دنیا دھوکہ ہے یہ اللہ فرما رہے جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ خود فرما رہے ہیں دھوکہ ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے یہ سب کھیل تماشا ہے یہ سب کھیل تماشا ہے الحیات دنیا لعب ولهو کان کھول کے سنو اعلمو ذرا غور کرو توجہ کرو خبردار آگاہ ہو جاؤ ہوش میں آؤ ذرا کان کھول کے سنو کیا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے یہ کھیل تماشا ہے قل متاع الدنیا قلیل یہ بات ان کو بتا دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا زمان تو تھوڑا سا ہے اور یہ تو دنیا کا زمان ایسے تھوڑا سا ہے یہ تو کیا ہے یہ تو کیا ہے مکڑی کا جالا یہ تو مچھر کا پر یہ تو کیا ہے دھاگا یہ دنیا دھاگا وہ بھی کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا یہ خواب ہے پتہ نہیں کب آنکھ کھلی پتہ نہیں کب آنکھ کھلی ایک آدمی خواب دیکھ رہا تھا خواب دیکھ رہا تھا اب خواب میں سودا کر رہا تھا خواب میں اس کا سودا چل رہا تھا اس نے کہا بھائی میں چھ ہزار لوں گا چھ ہزار لوں گا جو خریدنے والا تھا اس نے کہا بھائی میں تو اس نے کہا بھائی کتنے لوں گا چھ ہزار اب جو خریدنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا پانچ ہزار اب اس پر بات اڑ گئی اب اس نے پانچ ہزار نکال کر سامنے کر دیے کہ لو بھائی یہ پانچ ہزار ہیں لے لو لے لو لے لو لے لو اور نا میں تو چھ لوں گا میں تو چھ لوں گا اتنے میں آنکھ کھل گئی اتنے میں آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو نہ چھ نہ پانچ کچھ بھی نہیں تو اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کر لی کہتا اچھا بھائی چلو چھ ہی دے دے بھائی ارے اب کہاں سے دے دے وہ تو خواب تھا ختم وہ تو خواب تھا ختم یہ دنیا کی زندگی خواب ہے پتہ نہیں کب آنکھ کھلی دھاگا کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا یہ غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا پتہ نہیں کب یہ کھیل تماشا جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا یہ سب دھوکہ نظر آئے جہاز جتنا اوپر جائے گا یہاں کے بڑے بڑے محلات بڑے بڑے بنگلے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئے بڑی بڑی گاڑیاں ایسی رینگ کی چوٹیاں نظر آئیں گی جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے الى دار الخلود جہاں ہمیشہ رہنا وہ تو جنت اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کا شوق اس کی طرف رجوع اور انابت اور دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہاں آدمی نے آدمی کو جہاں جانا ہوتا ہے نا جہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے جا کے وہاں کے بارے میں معلومات کرتا ہے نا ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے جنت میں انگور ہوں گے اور میں ہاں ہاں ہوں گے حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا اب آدمی کیا سمجھے گا دو کلو چار کلو پانچ کلو دس کلو اور میں نہیں ایک کبا اڑے سیدھا نہ دائیں جائیں نہ بائیں ایک ہفتہ دو تین ہفتے ایک مہینے تک کوا اڑتا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ہوشا ہوگا ہاں اچھا یہ جو ہر چیز کو عقل پر جانچتے ہیں نا عقل پر ہر چیز کو عقل عقل عقل عقل ہے ہاں۔ اچھا ایمان کسے کہتے ہیں غیب بن دیکھے مانو ایمان تو اس کا نام ہے اب جو ہر چیز کو عقل پہ جانچتے ہیں تو وہ جب ایسی بات سنتے نا بیان میں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنت کا جو انگور ہے انگور کا خوشہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوا ایک مہینے تک پورے جہاں تک پہنچے اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا جو ایسی بات سنتے نا کہیں وہ آپس میں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ <laughs> عقل کی بات اب اللہ نے کیا فرمایا میں نے وہ خوش تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کسی کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے علی للموت قبل نزولی موت آنے سے پہلے تیاری تیاری مر جانا مر جانا رہنا نہیں ہے یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے آج ہم زمین کے اوپر ہیں کل سب زمین کے نیچے ہاں۔ موت کی تیاری عقل مند کون ہے کہ بڑا مال کمایا نانا عقل مند کون ہے بڑے بڑے عہدے بڑی بڑی ڈگریاں نہ نہ نہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اق الناس ومن احزم الناس اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند صرف عقل مند نہیں سب سے بڑا عقل مند اور سب سے زیادہ عاقبت اندیش دور کی سوچ رکھنے والا کون ہے آپ نے فرمایا اکثر اومر اکثر اوم وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں اولا اکیاس یہ ہے عقل مند لوگ بشرف دنیا و کرامت الآخرہ دنیا کی شرافت آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے موت کو یاد رکھنا موت کی تیاری کرنا توبہ توبہ آج تو جو ہے نا کہیں موت کا تذکرہ کرو تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو ارے خیر کی باتیں کرو مر کیا نا بھائی آپ نے فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرو موت کو ہمارے ایک ساتھی نا وہ جا رہے تھے کسی ملک میں جہاز میں بزنس کلاس میں ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا ایک بڑا معروف آدمی ہاں، بہت زیادہ مالدار تو کہتے اس نے بیٹھتے ہی نا بیٹھتے ہی نا بات شروع کر دی میں نے فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اور فلاں جگہ فلاں پلازا بن رہا ہے اور فلاں جگہ میں نے فلاں فارم بنا لی ہے اور فلاں جگہ یہ کر لی ہے اور ایک مل فلاں جگہ لگا لی ہے او ہو ہو ہو بڑے بڑے بڑی پلاننگ بڑے پروجیکٹ اس کی باتیں شروع کر دی تو ہمارا ساتھی کہنے لگا میں سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا تو جب بہت دیر ہو گئی نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے یہ جہاز نیچے ہی نہ اترے ہو سکتا ہے یہ جہاز بھائی یار یار کو اچھی باتیں کرو یہ کیا باتیں کر رہے بولے کہا نہیں میاں صاحب کئی دفعہ ایسا ہوا جہاز اوپر گیا نیچے اترا ہی نہیں بولے کہا یار پھر تم وہی بات کر رہے ہاں سچی بات ہے آج موت کے تذکرے کو لوگ کیا سمجھتے یار خیر کی بات اللہ او بھائی مر جانے ہاں رہنا نہیں ہے رہنا نہیں ہے یہ سب کچھ چوٹنے والا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائے آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا پر میں نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے ہاں ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے آپ کا گزر ہوا فرمایا کیا کر رہے ہو حضور دیوار جھک رہی گرنے کا خطرہ ہے لپائی کر رہا ہوں مضبوط کر رہا ہوں گر نہ جائے فرمایا الامر اسرع من ذالک دیوار پتہ نہیں کب گرے موت ہو سکتا ہے پہلے آ جائے اس سے فوراً فوراً دھیان آخرت کی طرف آپ کا گزر ہوا چند صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے کھل کھلا کر ہنس رہے کہ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا والا بکئی تم اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا اور اس موقع پر فرمایا اکثر لذات لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو ہاں <clears throat> انبیاء علیہ السلام کی بحثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک زمانے ایک ملک کے لیے سید القورین دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں اب ہماری میں ہمارا کام ہماری ذمہ داری ہماری زندگی کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے ہاں یہ ہے ذمہ داری اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو سارے انسان جنم سے بچے سارے انسان جنت میں چلے جائیں ہاں۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں زندہ ہو سارے مسلمان پورے اسلام پر آئے غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے قوموں کی قوم اسلام میں آئے ملکوں کے ملک اسلام میں آئے ید فی دین اللہ افواجا یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج تر فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں یہ ہے ذمہ داری مسلمان بھول گیا مسلمان بھول گیا اپنا کام اپنی حیثیت جو آج دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے کوئی زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی ساری صلاحیت اس نے ڈاکٹری پر لگائی ہوئی ہے کوئی پروفیسر بن کر کوئی وکیل بن کر کوئی کارخانے دار بن کر ہاں، تبلیغ تبلیغ اللہ کے راستے میں نکلنا اجتماع کیا ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان ہونا ہاں وزیر اعظم ہونا یہ چھوٹی بات ہے مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے دکاندار بعد میں زمیندار بعد میں افسر وزیر بعد میں ڈاکٹر پروفیسر بعد میں پہلے ہم مسلمان ہیں کیا مطلب ہماری جان مال اسلام کے لیے ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے اسلام چم کے دنیا میں اسلام چم کے اس کی فکر ایک دکان چم کے ایک زمیندارہ چم کے ایک کارخانہ چم کے ایک میرا عہدہ میری ڈگری نہیں نہیں نہیں نہیں اسلام چم کے اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی مسلمان کی عزت مسلمان کی عزت وہ دکانوں سے نہیں مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں مسلمان کی عزت ڈگریوں سے نہیں مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں مسلمان کی عزت بنگلوں سے نہیں مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے اسلام کی عزت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ جرہ حضرت عرض کی حضرت کپڑے بدل لے سواری بدل لے کیوں کہ شام استقبال میں کھڑا ہے ایک ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا ہماری عزت کو کپڑوں سے ہے ہماری عزت کو سواریوں سے ہے اسلام اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ایک پیغام دیا اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے ہاں ایک ہے اسلام پر ظلم ایک ہے مسلمانوں پر ظلم مسلمانوں پر ظلم وہ غیر مسلم کرتا ہے اور اسلام پر ظلم تو مسلمان کرتا ہے اسلام پر ظلم اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا اپنی شادیوں سے نکال دیا اپنے لباس سے نکال دیا اپنے کاروبار سے نکال دیا جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے پھر غیر مسلم مسلمان پر ظلم کرتا ہے بڑا ظالم کون ہوا کہ مسلمان ہے کہ اسلام کو زندگی سے نکالا ہے ہاں، تبلیغ تبلیغ اجتماع چلو بھائی اجتماع بھائی کراچی کا چلو بھائی اجتماع رائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے ہم کون ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کون ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو سارے انسانوں کو ہدایت ملے نماز نہ پڑھنے والا اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں یہ میرا قصور ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا روزہ نہ رکھنے والا اس کو احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے میری غلطی ہے میری کمزوری ہے میں روزہ نہیں رکھ پاتا زکوٰۃ نہ دینے والا مانتا ہے کہ غلطی پر ہوں حج نہ کرنے والا احساس ہے کہ ہاں ہاں حج کرنا چاہیے ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکات دیتا ہے حج کرتا ہے احتکاب بیٹھتا ہے عمرے کرتا ہے صدقے کرتا ہے بڑے بڑے خیر کے کام اشراط پڑھ کے نکلتا ہے پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے اوابین پڑھتا ہے لیکن لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو مسجد آباد ہو سو فیصد لوگ نمازی بنے سارے انسانوں کو ہدایت ملے سارے انسان جہنم سے بچے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کو کیا ہے اپنی نماز اپنا روزہ اپنی تلاوت اپنا حج اپنا عمرہ اپنا احتکاف اپنے خیر کے کام ہیں اپنے خیر کے کام اور ساری صلاحیت دکان پہ دفتر پہ کاروبار پہ ذمہ دارے پہ پیسہ کمانے پہ ڈگریاں لینے پہ ہاں، وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا تبلیغ کا کام دین کی محنت صرف چھوڑی نہیں بلکہ بھول گئے بھول گئے اپنی حیثیت کو یہ تبلیغ کیا ہے سبق یاد دلوانا سبق یاد او بھائی او بھائی ہم مسلمان ہیں او بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں ہمارا پہلا کام ہمارا بڑا کام ہمارا اہم کام ہمارا سب سے اونچا کام سب سے زیادہ ضروری کام یہ اسلام دنیا میں چمک جائے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے سارے انسان جہنم سے بچ جائے یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پہلی بات سب نیت کرے ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ ہاں یہ جذبہ ہو کیا مالدار بننے کا شوق کیا افسر بننے کے شوق کیا وزارتیں لینے کے شوق کیا دنیا میں نام نہیں نہیں ہمارا شوق اللہ کا دین زندہ ہو واہ واہ اللہ کا کلمہ بلند ہو ہاں عائشہ صاحب فرماتے تھے حجی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج بھولا ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے آج بھولا قوم اسلام میں داخل ہو رہی آج کھولا قبیلہ آج کھولا جزیرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے جذبہ ہو عزم ہو آج تک یہ تیس سال زندگی کے گزر گئے چالیس سال زندگی کے گزر گئے پچاس ساٹھ سال زندگی کے گزر گئے ہماری صلاحیت ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی ضرورتوں کے پورا کرنے پر مال کے کمانے پر مال کے بڑھانے پر خواہشات پوری کرنے پر خواہشات پوری کرنے پر یہ ظلم ہوا ظلم کہتے ہیں وز شہ غیری محلی جہاں اس چیز کو لگانا تھا وہاں نہ لگایا غیر جگہ لگا دیا یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ اللہ کے دین کے ڈرانے پر لگاتے وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر خواہشات پوری کرنے پر ضرورتیں پوری کرنے پر یہ ہم سے ظلم ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں اس تبلیغ کے کام میں دین کی محنت میں اہل کلیمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت سارے انسانوں کی ہدایت اس میں جو ہم سے غفلت ہوئی ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ شاء کیا کرنا ہے ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے کیسے سب اللہ کو پہچانے کس کو پہچانے بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں صبح صبح اندھیرا ہے سناٹا ہے پہلی آواز کیا گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ ہاں، چوبیس گھنٹے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں ہر وقت آزان کی آواز گونج رہی کہیں فجر کہیں زہر کہیں اثر کہیں مغرب کہیں عشاء سو چوبیس گھنٹے آوازیں گونج رہی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ ہاں سب فقیر ہے اور غنی کون اللہ سب مخلوق ہے خالی کون اللہ سب محکوم ہے حاکم کون اللہ سب ضعیف ہے قوی کون اللہ سب عاجز ہے اور قادر کون اللہ ہاں تو کس کو راضی کرنے کس سے محبت کرنی کس کو ساتھ لینے ہمارا مطلوب کون ہے ہمارا مقصود کون ہے ہمارا معبود کون ہے ہمارا محبوب کون ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ کیا مطلب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا جسے اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں مالداروں اور اے دنیا کے وزیروں اور سرداروں دوڑ لگاؤ کس کی طرف سفیر اللہ دوڑ لگاؤ کس کی طرف محبت کر دی تو کس سے کرو آمنوا اشد اب جو ایمان والے ہوتے انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے راضی کر رہے تو کس کو کرو ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے سب سے بڑی کامیابی منزل پر پہنچنے کے لیے منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا رخ سے ہی کرنا زیادہ ضروری ہے ہاں رخ سے ہی کرنا زیادہ ضروری ہے آج رفتار بہت تیز ہے او ہو ہو بہت تیز رفتار ہے لوگوں کی رخ غلط ہے رخ غلط ہے تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں ہم کس کے محتاج ہیں ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے عزت دینے والا کون ہے حفاظت کرنے والا کون ہے رزت دینے والا کون ہے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے تو کس کو راضی کرے ہاں دس عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے خالہ پھوپھی چاچی نانی تائی مومانی دس عورتوں میں ماں بیٹھی بچے کو بھوک پیاس لگی تو گھٹوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا ماں کی طرف خالہ کی طرف نہیں بھوپی چچی کی طرف نہیں وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہیں تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ تو سب کا رجوع ہو کس کی طرف ہاں مانگنا ہے تو کس سے مانگو اللہ مانگنا ہے تو کس سے مانگولہ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے وہ بچوں بیٹھ جو بھائی یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں وہ بیٹھ جو بھائی مناسب نہیں ہے آگے آنا جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جو بھائی ہاں یہ محنت ہے یہ سمجھنا ہے یہ سمجھانا ہے اس کو بولنا ہے اس کو سننا ہے اس کو لے کے پھرنا ہے گھر گھر جانا ہے گلی گلی جانا ہے ہر غریب امیر تک پہنچنا اور پیار محبت سے یہ سمجھانا وہ میرے بھائی ہم کس کے محتاج ہیں دکان ہے اس میں نفع رکھنے والا کون زمیندارہ ہے کھیتی اگانے والا کون شادی کی ہے اولاد دینے والا کون اولاد کو تندرست بنانے والا کون بیمار ہو تو شفا دینے والا کون تو کس کی طرف رجوع کرو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ایک کافر یہودی آیا تلوار ہاتھ میں لی آپ کی آنکھ کھلی وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں یم نہ کا منی آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا آپ خالی ہاتھ ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے آپ بغیر خوف بغیر گھبراہٹ بغیر جھجک کے فرمایا اللہ کون بچائے گا سیف اس کے ہاتھ کانپنے لگے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی پر میں تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچائے گا اس نے کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں تو آپ نے فوراً دعوت دی فوراً دعوت دی دائی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا دائی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے دائی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے حضرت ابو بکر ساتھ ہیں گھبرا گئے آپ نے فرمایا لا تحزن ابو بکر گھبرانا نہیں کیوں ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کیسی خوبصورت بات ماں زنو کا بھی اتنے اللہ عالیسو ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون اللہ ہاں یہ ہے سمجھنا یہ ہے سمجھانا یہ ہے بولنا یہ ہے سننا اس کو لے کے پھرنا گھر گھر جانا ہر غریب امیر تک پہنچنا او پیار محبت سے ہو میرے بھائی او تاج دکاندار صاحب کس کو راضی کر لو اللہ کو راضی کس کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ وہ ہے مسئلے حل کرنے والا تو تل ملک کا منتشا وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جس کو چاہے بادشاہ دے جس سے چاہے بادشاہ چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلیل کر دے یخلق کو یشاء جو چاہے پیدا کرے يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما جسے چاہے بیٹے دے جسے چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے وما تشاؤون اللہ اللہ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے <clears throat> دیکھو عام طور پر نا لوگ تعویذ لیتے ہیں نا کہ جی کوئی تعویذ دے اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے اولاد ہو جائے اب ایک غریب آدمی اس کے ماشاء اللہ دس بچے ہو گئے وہ تعویذ لینے گیا کہ اور تعویذ دے دیں کہ مجھے اولاد نہ ہو اس کو تعویذ دیا اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے وہ یہ سمجھنا ہے کس کو راضی کرو کس سے محبت کرو کس کی طرف دوڑ لگاؤ کس سے دوستی لگاؤ کس کو ساتھ لے لو کامیابی کس کا نام اللہ کو پا لینا اللہ کو ساتھ لے لینا اللہ کو راضی کر لینا اور ناکامی کس کا نام ہے اللہ کو کھو دینا اللہ کو نہ پانا اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا تو اے دنیا کے تاجروں زمینداروں اے دنیا کے مالداروں سرداروں کس کو راضی کرو کس کو ساتھ لے لو ہاں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ لقد كان لكم في رسول الله اسوة الحسنا نمونہ کون ہے زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین نمونہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کی اتباع کرنی ہوگی ان کی چال چلنی ہوگی ان کا دامن پکڑنا ہوگا ان کے طریقے پر آنا ہوگا جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند جو اللہ رسول کو نہ پسند ہمیں بھی ناپسند ہاں سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عزت چاہیے تو نبی کی سوا کرنی ہوگی سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے آپ ایک سفر میں ہیں پورا لشکر ساتھ ہے پانی ختم لشکر پیاسا جانور پیاسے ایک پیالہ پانی رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے سارے لشکر سیراب ہو گیا پانی ختم نہ ہوا صحابی فرماتے ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا اور کتابوں میں لکھا ہے آب زم زم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا تو بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی کیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں عزتیں جڑی ہوئی ہیں خیریں جڑی ہوئی ہیں برکتیں جڑی ہوئی ہیں بلائیاں جڑی ہوئی ہیں ہاں۔ جیسے آپ کی ذات بابرکت آپ کے طریقوں میں بھی برکت آپ کی ذات بابرکت آپ کے طریقوں میں بھی برکت دین کیا ہے اللہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دو بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں دین میں ایمان میں اللہ رسول سے محبت اللہ رسول سے محبت اور محبت کا تقاضا اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں چند صحابہ لپک کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے جسم پہ ملتے ہیں اپنے چہرے پہ ملتے ہیں آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا عمل کی طرف متوجہ فرمایا عمل کی طرف متوجہ فرمایا یہ ہے تبلیغ میں پہلی بات یہ ہے سمجھنا سمجھانا اس کو لے کے پھرنا یہ بات دلوں میں اتارنا کہ دنیا کے انسانوں کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے سب سے پہلی چیز نماز ہے اب یہ محنت ہے تبلیغ میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے نماز نماز نمازی پر فرض نہیں نماز مسلمان پر فرض پکا نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر کرتے پکا بے نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر نہیں کرتے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے فرمایا سراسر ظلم ہے سراسر کفر ہے سراسر نفاق ہے اس شخص کا فیل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے ظلم ہے کفر ہے نفاق ہے آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمیں جو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے اب شیطان پر تو لانت ہے جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے توبہ توبہ توبہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے یہ محنت ہو رہی بھائی ہمارے مسلوں کا حل نماز ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا ماتھا ٹھکانا ہاتھ پھیلانا پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جانا اللہ کے محتاج ہیں ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں آپ لاکھ کما لو محتاج کس کے ہو کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو دس کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو وزیر اعلیٰ بن جاؤ محتاج کس کے ہو وزیر اعظم بن جاؤ محتاج کس کے ہو ہاں، اللہ کے بغیر سب صفر ایک لکھو پھر لگاؤ صفر دس دوسرا صفر سو تیسرا صفر ہزار اب صفرے لگائی جاؤ ایک ہزار دس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ ایک ارب دس ارب ایک خرب دس خرب اب ایک ہٹا دو ایک ہٹا دو پیچھے رہ گیا صفر صفر صفر صفر ہاں، لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ ایک دکان دس دکان ایک فیکٹری دس فیکٹریاں ایک پلازا دس پلازے بناؤ ایک ڈگری دس ڈگریاں لے لو اللہ کے بغیر سب صفر اللہ کے بغیر سب صفر اللہ کو ساتھ لینا ہے اس کے لیے سب سے پہلی نماز سب سے پہلی چیز نماز نماز میں سب سے پہلی نماز فجر فجر مسجدیں بھر جائیں یہ مسلوں کا حل ہے یہ مسلوں کا حل ہے نماز آزان ہوتے ہی دکان بند دفتر بند کاروبار بند طواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے نماز کھڑی تو طواف بند نماز کھڑی تو طواف بند آج کھیل بند نہیں ہوتا پریشانیاں کیوں ہیں مسائل کیوں ہیں نماز چھوڑ دی نماز چھوڑ دی نماز پڑھنے والے تھوڑے نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تبلیغ محنت ہے کیسے سب کا ایمان بنے کیسے نماز زندہ ہو نماز زندہ ہو فجر پڑی پھر زور پڑی اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف فرما دے اثر پڑی اثر تک کے معاف مغرب پڑی مغرب تک کے معاف عشاء پڑی عشاء تک کے معاف اور کیسی بات ہے اور میں حدیث میں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا واہ شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں نماز پڑھنی رمضان ہے روزہ ابھی رمضان میں دو مہینے باقی ہے رجب کا چاند نظر آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ واہ واہ فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے ہمارے شابان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے رمضان کا شوق چڑھ گیا رمضان آنے سے پہلے رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سات باتیں فرمائی سات باتیں فرمائی یہ سات باتیں رمضان آنے سے پہلے پہلے ہر گھر میں ہوں ہر جیب کی زبانوں پر ہو گھروں میں کرے ہوں بچے بڑے گھر والے دوست رشتے دار یہ سات باتیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ برکت والا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے برکتیں سمیٹنی ہیں برکتیں حاصل کرنی ہیں برکتیں جمع کرنی ہیں زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہوں مال میں برکت ہو وقت میں برکت ہو زندگی میں برکت ہو جب برکت ہوگی تھوڑے مال سے زیادہ کام تھوڑے مال سے زیادہ کام تھوڑے وقت میں زیادہ کام تھوڑے وقت میں زیادہ کام زندگی آسان ہو جائیں گی یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے اور دوسری بات فرمائی اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تیسری بات اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے ان رحمتوں کو سمیٹ لو ان رحمتوں کو جمع کر لو ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی چوتھی بات اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے سب سے اونچی رات شب قدر ہے شب قدر میں شب قدر میں کیا دعا سکھائی یہ بھی کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں قبول فرما بڑی ترابی بڑی قبول فرما بڑے قرآن ختم کیے نہ نہ نہ رمضان کا آخر ہے شب قدر کی رات ہے کیا دعا سکھائی اللہ کا تحب العفو تو عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے تو مجھے کیا کر کر کر دے دے دے معاف معاف بس ہاں اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند اللہ چاہتا ہے بندہ کیا کرے معافیاں مانگے معافیاں مانگے ہاں پانچویں بات اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے یہ مانگنے کا مہینہ ہے اللہ سے مانگے ہم اللہ کے محتاج ہیں کروڑوں کمانے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں بڑے افسر بننے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں بڑے ڈاکٹر بننے کے باوجود ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ مانگو اللہ سے شہری کا وقت کہ مانگو اللہ سے افطاری کا وقت کہ مانگو اللہ سے کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اب تمہارا ایک ہی کام ہے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو ہاں مانگنے کا مہینہ ہے سارا دن روزہ ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے اور زبان خشک ہوئی ہوئی ہے ہوٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں اور جناب کمزوری محسوس ہو رہی ہے اب افطاری کا وقت ہے اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے دوائیوں سے نہیں ہوتے حکومتوں سے نہیں ہوتے اللہ وہ کام دعاؤں پہ کرو دیں گے وہ کام کس پہ کر دیں گے ہاں، تو مانگنے کا مہینہ چھٹی بات فرمائی چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے کہ دیکھو میرا بندہ کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے رمضان کے بارے میں دو باتیں ہیں دن میں روزہ رکھنا رات کو قیام کرنا حدیث میں آتا ہے جو دن میں روزہ رکھے رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے ہاں قیام اللہ کے سامنے قیام ہاں دیکھو عقل کا تقاضا پتہ کیا تھا کہ رمضان گرمی میں آئے تو دن چھوٹے ہو رمضان سردی میں آئے تو دن بڑے ہو اللہ نے کیا کیا گرمی میں رمضان دن بھی لمبے سردی میں رمضان دن بھی چھوٹے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گرمی سردی کے چکر میں یہ حکم پورا کرنا چاہتے ہیں ہم تو حکم پورا کریں گے چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو اچھا عقل کا تقاضا کیا تھا کہ سارا دن روزہ رکھا ہے تو عشاء کی نماز کیا ہو جائے مختصر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں کیا ہے چار فرض کے بجائے کہ دو فرض پڑھ لو سنت نوافل ویسے ہی معاف ہو گئے کیونکہ سفر میں مشقت ہے تو روزے میں تو مشقت ہے تو عشاء کی نماز مختصر نہیں نہیں نہیں نہیں کیا ہوا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے سامنے کیا ہو ہاں قیام تراوی پڑھو ہاں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے دیکھو اسے بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے اور کھانا پانی اس کے سامنے ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے ساتویں بات فرمائی اللہ تمہارے تنافس کو اللہ تمہارے تنافس کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں رمضان اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ امال میں دوڑ لگاؤ رمضان میں کسرت کرو چار چیزوں کی حدیث میں آتا ہے چار چیزوں کی کسرت کرو رمضان میں ایک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی کثرت دوسرا استغفار کی کثرت تیسرا کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچو رمضان میں کثرت اعمال کی یہ رمضان اعمال کا مہینہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ یہ رمضان ذکر کا مہینہ یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ یہ رمضان نوافل کا مہینہ یہ رمضان صدقہ خیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے جب آپ رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور صحابی برماتے چلنے والی ہوا <clears throat> ہوا تو ہر گھر میں داخل ہوتی ہوا تو ہر آدمی تو کو محسوس ہوتی ہے ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے صحابی برماتے جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی ہاں تو اللہ تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ یہ سات باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت بات فرمائی بڑی سخت بات فرمائی فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے بد نصیب ہے وہ شاخ اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کہ رمضان جیسا مہینہ آیا برکت والا رحمت والا مفرت والا اعمال والا دعاؤں والا شیاطین قید ہو گئے جنم کے دروازے بند ہو گئے جنت کے دروازے کھول دیے گئے فرض کا ثواب ستر گنا نفل کا ثواب فرض کے برابر اتنی خیروں والا مہینہ آیا اور چلا گیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا وہ پھر بھی مسجد میں نہ آیا پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا پر میں بد نصیب ہے وہ شخص ہاں تو رمضان آ رہا ہے بھائی ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس سال بھی آ رہا ہے چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں یہ فضا بنے یہ محنت ہے اعمال کا شوق نماز کا رمضان میں روزہ اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق خواہشات پوری کرنے کا نہیں بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا خزانہ ہوں ہاں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے اس میں آگ نہیں لگتی اس میں چوری نہیں ہوتی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا ہاں اللہ نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے زکات دینا ہے زکات کے علاوہ چھ مصرف بتائے زکات کے علاوہ چھ مصرف بتائے نماز کی رقطوں کی تعداد نہیں بتائی قرآن میں تفصیل نہیں بتائی لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرو اللہ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب مصرت بتائے ہاں؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرو یتیموں پہ خرچ کرو مسکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو مسافروں پہ خرچ کرو مانگنے والوں کو بھی جو مانگنے والے جو کمانے کے قابل نہیں ان کو بھی دو گردنے آزاد کرواؤ کوئی مقروض ہے کوئی جیل میں بے گناہ ہے اس یہاں خرچ کرو یہ چھ مصرف بتانے کے بعد فرمایا اقام مس والا کیا ہے نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکات بھی دینا ہے تو یہ جو چھ مصرف تھے یہ زکات کے علاوہ تھے ہاں، شریعت کا یہ مزاج ہے مالدار غریبوں کے پاس جائیں کہ ان پر خرچ کریں یہ مزاج نہیں کے غریب لوگ مالداروں کے پیچھے پھرے وہ خود تلاش کریں مال کہاں خرچ کرنا ہے اللہ نے مال دیا بیت اللہ جائیں حج پہ جائیں آپ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے تو بتو بتو ہاں، اور میں جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج کرنے میں جلدی کرے جو ہو سکتا ہے کوئی ازر پیش آ جائے سفر میں رکاوٹ آ جائے خدا نہ خاصہ کوئی بیماری آ جائے شوق پیدا ہو امال کا یہ محنت ہے کہ ایمان بنے اللہ سے تعلق بنے امال کا شوق پیدا ہو گناہوں سے نفرت ہو گھر گھر تعلیم کے حلقے ہو مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہو ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے امال کے فضائل کو سنے تاکہ امال کا یقین اور شوق پیدا ہو گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو کام ذمہ داری زندگی کا مقصد صلاحیت کہاں لگانی ہے یہ زندگی امانت ہے اس میں خیانت نہ ہو یہ زندگی نعمت ہے اس کی ناقدری نہ ہو اس زندگی کا بہترین مصرف اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف سب سے اونچا مصرف وہ کیا ہے یہ دعوت ہے یہ تبلیغ ہے یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو کیسے ایمان بنے ایمان بنے اور نماز زندہ ہو رمضان میں روزہ مال ہے تو زکوٰۃ اور حج دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو یہ کام ہر مسلمان دین کو سیکھے دیکھو بھائی غسل کے فرض یاد کرنے میں کوئی ایک دن نہیں لگتا کوئی ایک ہفتہ نہیں لگتا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کا کام ہے بھائی اوفو کتنے مسلمان بھائی جن کو غسل کے فرض کا پتہ نہیں ہے میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا کرتے ہو کہ میں کالج میں ہوں فرسٹ ایئر میں ہوں میں نے کہا غسل کے فرض کتنے ہیں کہتا آٹھ میں نے کہا پورے کر کرتے بھائی دین سیکھنا پڑتا ہے بغیر سیکھے نہیں آتا بھائی دین کو سیکھے میرے بھائی ہو گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے روٹی پکانا سیکھنا پڑتا ہے وہ میرے بھائی دین بھی سیکھنا پڑتا ہے دین سیکھ لے دین کو سیکھ لے قرآن کی تلاوت کرے اللہ کا ذکر کرے زندگی جو آسان ہوگی جب گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو ہر گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کرے جب ہر ایک کی زبان پر اللہ کا نام ہو اس سے زندگی آسان ہوگی زندگی جو آسان ہوگی مال سے نہیں اعمال سے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں اللہ کی مدد امال والوں کے ساتھ ہے امال والوں کے ساتھ ہے زندگی امال سے بنتی ہے مال سے نہیں بنتی مال سے نہیں بنتی سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے مال ساتھ نہیں جائے گا امال ساتھ جائیں گے امال ساتھ جائیں گے سرمایہ دار مال والا نہیں ہے سرمایہ دار امال والا ہے سرمایہ دار امال والا ہے فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں چیزیں نہیں سونا چاندی نہیں زیور نہیں فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں امال نہیں جس کی زندگی میں امال نہیں گھروں کی آبادی گھروں کی آبادی وہ چیزوں سے نہیں ہے گھروں کی آبادی امال سے ہے گھروں کی آبادی امال سے ہے صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے امال سے بھرے ہوئے تھے آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے امال سے خالی ہوتے جا رہے امال سے خالی ہوتے جا رہے ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں ویران گھر وہ ہے جس گھر میں امال نہیں جس گھر میں امال نہیں جس گھر میں نماز نہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں جس گھر میں سجدے نہیں جس گھر میں دعائیں نہیں جس گھر میں دین کا سیکھنا سکھانا نہیں یہ گھر ویران ہے گھروں میں برکتیں آئیں گی جب گھروں میں حمال ہوں گے نحوستیں ختم ہوں گی جب گھروں میں حمال ہوں گے شیطانی اثرات ختم ہوں گے جب گھروں میں حمال ہوں گے ایک صحابی رزلوں نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا ان کا گھوڑا بھدکنے لگا وہ قرآن پڑھے گھوڑا کے قرآن پڑھے گھوڑا بد کے بچہ سو رہا تھا ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں بچے آئے تلاوت چھوڑ دی جب اوپر دیکھا کہ یہ کیا بات ہے گھوڑا کیوں بے رہا کرا ہے آسمان پہ ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور پھر وہ آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے جب اور آنکھوں سے اوجل ہو گیا صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے سارا قصہ سنایا <clears throat> اور دریافت دریافت کیا اللہ کے رسول آسمان پر کیا تھا آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہاں جس گھر میں سور بکرا پڑی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے ہاں ایک آدمی آیا کہتا مولوی صاحب بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتاؤ کوئی وظیفہ بتاؤ اس سے کہا بھائی آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرے آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرے کہ لگا ہاں جی قرآن تو بہت اچھی چیز ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتائیں تو بتو بتو بتو وہ قرآن کو وظیفہ نہیں سمجھ رہے یہ محنت ہے قرآن کا شوق قرآن کا ذوق تلاوت کا مزاج ہر گھر میں بچے بچیاں بڑے بوڑھے قرآن پڑھے ایک سفر دو سفر تین سفر آگے رمضان آ رہا ہے رمضان اور قرآن اس کی تو خاص مناسبت ہے جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور فرماتے قرآن کا دور فرماتے یہ شوق پیدا ہو اللہ کا ذکر زبانوں پر آئے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کرے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو ہمارا مزدور مزدوری کر رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور اور زبان پر کیا ہے لا الہ الا اللہ بس تور گھر میں روٹی پکا رہی آٹا گوند رہی اور کیا پڑھ رہی لا الہ الا اللہ فرمایا جو کثرت سے درو شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا فرمایا روشن رات یعنی جمعرات رات روشن دن یعنی جمعے کا دن اس میں کثرت سے درو شریف پڑھا کرو کیوں کہ ایک تو فرمایا کہ تمہارا درو شریف جو ہے <clears throat> حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا استغفار بھی کروں گا ہاں شوق پیدا ہو جائے تو میں جو کثرت سے استفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے و گمان بھی نہیں استغفار مسلوں کا حل استغفار ہے مسلوں کا حل درو شریف ہے ایک صحابی آئے حضور میں نے میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے دعا کا وقت طے کیا ہے اس میں سے کتنا وقت درو شریف کو دے دوں پھر خود ہی عرض کیا چوتھائی وقت دے دوں اور میں تہائی وقت دے دوں ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے آدھا وقت دے دوں اور میں ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے دو تہائی وقت درو شریف کو دے دوں اور میں ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو بہتر ہے میں نے کہ اچھا حضور میں سارا وقت درو شریف ہی پڑھتا رہوں گا آپ نے فرمایا کا کا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے مسلوں کا حل نماز مسلوں کا حل قرآن مسلوں کا حل ذکر مسلوں کا حل استفار مسلوں کا حل استفار کثرت سے استفار کثرت سے استفار یہ مسلوں کا حل ہے یہ مسلوں کا حل ہے <clears throat> فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں ننانوے مسلوں کا حل ہے اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائی اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائی ہاں، محنت ہے بھائی کیسے امال زندہ ہو امال کا شوق پیدا ہو اخلاق اچھے ہو زندگی کا مزہ اٹھانا ہے اگر زندگی کو اچھا کر کے گزارنا ہے اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے <clears throat> تو کیا کریں کہ اخلاق اچھے والا ہے آپ نے فرمایا <clears throat> کامل ایمان والا کون کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہو سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے فضا جنت میں میرا پڑوس ملے گا اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں سل بند قطع اخلاق کیا ہے جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو واف و امن ظلمت جو ظلم کرے تم معاف کرو تحسین علامن اصا جو برائی کرے بدلہ چھائی سے دے دو آتی من حربت جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو ادفع احسن الذي بينك وبينه اداوت کا ولي حميم برائی کا بدلہ چائی سے دو دشمن بھی دوست بنے گا ہاں اخلاق نرمی درگزر معاف کرنا غصے کو پینا کسی کو حقیر نہ سمجھنا ہاں فرمایا بھی شر المسلم آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں فرمایا جس کے دل میں <clears throat> رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکے ہاں میں سب سے پہلا جرم اس کائنات کا شیطان نے کیا کہا میں بہتر ہوں آدم سے ڈول اس کا شور کیوں ہے اندر سے خالی ہے پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں بھرا ہوا ہے کہتے ہیں گلاب کا پھول کیا کہتے ہیں بھائی گلاب کا پودا او بھائی تشریف رکھے بھائی ساتھی بھائی او بھائی او بھائی او بھائی ساتھی تشریف رکھے بھائی کیا کہتے گلاب کا پودا اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے کہ کانٹے زیادہ ہیں بولو بھائی کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا کیا کہتے ہیں ہاں اس کا مطلب کیا ہے خوبیاں دیکھو خامیاں نہ دیکھو کیا دیکھو بھائی ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں خوبیاں دیکھیں گے تو محبتیں پیدا ہوں گی خامیاں دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی ہاں عائشہ فرماتے تھے جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اگر اس سے محبت کرو گے اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے اور جس شخص میں کوئی خامی نظر آئے کوئی عیب نظر آئے اگر اس عیب کی وجہ سے اسے آر دلاؤ گے تانا مارو گے شرمندہ کرو گے حقیر جانو گے تو مرنے سے پہلے پہلے اسی عیب میں خود مبتلا ہو جاؤ گے ہاں ہمارا دین محبت سکھاتا ہے نرمی سکھاتا ہے آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں <clears throat> جو نرمی سے معروم ہے ہر خیر سے معروم ہے ہر خیر سے معروم ہے اللہ بھی نرم ان اللہ رفیق بے شک اللہ نرم ہے نرمی کو پسند فرماتے ہیں اللہ نرمی پر وہ دیتے جو سختی پر نہیں دیتے جس چیز میں نرمی آئے اس کو شاندار بنائے جس میں سختی آئے اس کو دار بنائے اللہ بھی نرم اللہ کے نبی بھی نرم فبیما رحمت من اللہ من تلوم اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا اگر آپ سخت ہوتے سخت ہوتے او ہو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ نہ جاتے کے چھوڑ کے بھاگ جاتے اللہ کے نبی بھی نرم ایمان والوں کی شان بتائی ایمان والے کون ہوتے قریب سہل ایمان والا نرم مزاج نرم طبیعت لوگوں کے قریب اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے ہاں قرآن قرآن کا نصف ہو رہا ہے <clears throat> قرآن جو آدھا قرآن نصف کون سے لفظ پر ہوتا ہے کون سے لفظ پر ہے ولیت ولف ہاں نرمی چاہیے کہ کیا نرمی اختیار کرے نرمی اختیار کرے نرم بنے ہاں، سخت نہ بنے ٹھنڈے میٹھے درگزر کرنا سیکھے بھائی حضرت انس رضران فرماتے میں نے دس سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا دس سال کتنے سال ایک جگہ نا نکاح پڑھایا <clears throat> کیا کیا نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھی یہ شادی ہو رہی ہے گھر جو آباد ہوگا گھر جو آباد ہوگا پیسوں سے نہیں زیور سے نہیں رنگ شکل سے نہیں گھر آباد ہوگا اخلاق سے اخلاق سے اخلاق سے اخلاق اچھے ہوں گے گھر جنت بن جائے گا اخلاق بگڑ گئے گھر جہنم بن جائے گا تو اخلاق اچھے بنائے خامن کے اخلاق اچھے ہوں بیوی کے اخلاق اچھے ہوں ساس سسر کے اخلاق اچھے ہوں اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ کیوں کا لفظ چھوڑ دے کون سا لفظ چھوڑ دے خامن یہ نہ کہ یہ کیوں کیا بیوی یہ یہ نہ کہ کیوں کیا ساس سسر یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا تو کیوں کا لفظ چھوڑ دو بھائی کون سا لفظ چھوڑ دو کیوں کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی مثال دی کہ آپ نے بیوی کو گوشت لا کر دیا کہ آج قورمہ بنانا ہے بہت عرصہ ہو گیا قورمہ نہیں کھایا اب شام کو گھر پہنچے بھوک لگی ہوئی قورمے کے چکر میں دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا دسترخوان پہ بیٹھے بڑی خوشبو آ رہی قورمے کی بیوی سے کہا بیوی سے کہا کہ میرے لیے بھی بغیر بغیر مرچ والا سالن جو ہے وہ میرا اسے کہا تھا دیکھو مجھے ذرا مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا نکال دینا میرا سالن نکال دینا انہیں کہا ٹھیک ہے اب آپ شام کو دسترخوان پہ بیٹھے بھوک لگی ہوئی ہے قورمے کی خوشبو آ رہی ہے بیوی سے کہا میرا سالن بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ بیوی نے کہا او ہو میں تو بھول گئی میں تو تو میں نے تو سارے میں کیا ڈال دیا ہے مرچ آپ کیا کہو آپ کیا کہو کوئی بات نہیں اچھا بیان کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہتا کیا بات ہے مولوی صاحب کیا وہ بھوکا ہی سو سو جائے جائے پھر ہم نے کہا کیوں دہی سے روٹی کھا لے بھائی شکر سے کھا لے بھائی <laughs> ہاں کتابوں میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے <clears throat> غریب آدمی کا بہت عرصہ ہو گیا گوشت کھانے کو نہیں ملا بڑا عرصہ ہو گیا ایک دن گوشت کا بندوبست ہوا کہیں سے پیسے اس کے پاس آئے گوشت خریدا بیوی کو لا کے دیا کہ آج گوشت پکاؤ بڑا عرصہ ہو گیا اب جناب شام کو بیٹھا دسترخوان پہ بڑے شوق سے کہ آج گوشت کھانا ہے پہلا لکما لگایا <clears throat> منہ میں ڈالا نمک بہت تیز ہے نمک بڑا غصہ آیا بیوی پر بڑا غصہ آیا بیوی پر کہ اتنے عرصے بعد تو گوشت ملا ہے اور اس سے نمک تیز کر دیا ہے بہت غصہ آیا لیکن ایک دم ایک دم دل میں آیا کہ یہ میری بیوی جو ہے نا کسی کی بیٹی ہے کسی کی اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا خامد اسے کیا کر دے معاف کر دے تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے چلو اس سے نمک تیز ہو گیا اور جناب اس نے معاف کر دیا کچھ نہ کہا چھپ کر کے کھا گیا میں جیسے بھی کروں تو کتابوں میں لکھا ہے <clears throat> جب وہ فوت ہوا نا تو کسی نے پوچھا اس سے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا بنا اس نے کہا میری اللہ نے مغفرت فرمائی کس وجہ سے بیوی کو معاف کر دینے کی وجہ سے عزیز میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے سے نرمی کرے گا ہاں۔ یہ محنت ہے بھائی اخلاق اچھے ہو جائیں درگزر کرنا آ جائے غصے پہ قابو آ جائے غصے پہ قابو آ جائے لوگوں میں خوبیاں دیکھو بھائی خامیاں نہ دیکھو بھائی خامی نظر آئے او بھائی پردہ ڈالو بھائی اللہ ستار ہے اللہ ستاری کو پسند فرماتے ہیں تم لوگوں کے ایبوں میں پردہ ڈالو اللہ دنیا آخرت میں تمہارے ایبوں میں پردہ ڈال دیں کسی کی غیبت نہ کرو بھائی <coughs> حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوا کرتی تھی ہاں کہ غیبت کرنا او فو فو تو جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں ایک سڑانت پھیل گئی بدبو فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس چیز کی ہے فرمائیے ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی ریبتیں کرتے ہیں ایمان بنے اعمال کا شوق آئے اخلاق اچھے ہوں کمائیے پاکیزہ ہوں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک حرام کا نقمہ ہے چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی بیت اللہ کا ضلع پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں کھانا تو حرام ہے پینا تو حرام ہے لباس تو حرام ہے دعا کہاں سے قبول کروں آپ کے پاس جنازہ لایا گیا <clears throat> آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے اس کے اوپر قرضے تو نہیں ہے جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کیا حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمے ہے میں ادا کر دوں گا آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا نگاہ اٹھائی اور اپنا ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا میں جو سبحان اللہ کیا سخت چیز نازل ہوئی کیا سخت چیز نازل ہوئی صحابہ گھبرا گئے کیا سخت چیز نازل ہوئی ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا چیز سخت نازل ہوئی اور ہمیں جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے اگر اس کے قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مفرت نہیں ہوگی ہاں، کسی کا حق نہیں دبانا کسی کا حق نہیں دبانا آپ نے فرمایا تم چھ باتوں کی مجھے ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں چھ باتوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو میں بات کرو تو سچ بولو بات کرو تو سچ بولو جھوٹ نہ بولنا ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بز دل ہو سکتا ہے اور میں ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے فرمایا میں ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا میں نہیں ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچلے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں چھ باتیں تھوڑا تم چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو وعدہ خلافی نہ ہو امارت رکھی جائے ادا کرو خیانت نہ ہو اور فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو یہ چھ کام تم کر لو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں یہ محنت ہے اخلاق اچھے ہوں معاملات صاف ستھرے ہوں کمائیے پاکیزہ ہو کسی پہ ظلم نہ ہو کسی پہ ظلم نہ ہو دو گنا ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے ماں باپ کی نافرمانی اور کسی پر ظلم کسی پر ظلم کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے جب وہ کچھ نہ کر سکے گا بدعا دے گا بدعا دے گا دعائیں بھی لگتی ہیں بد دعائیں بھی لگتی ہیں کسی کی دعاؤں سے بیڑا پار ہوتا ہے اور کسی کی بدعاؤں سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے ہاں کتابوں میں قصہ لکھا ہے مچھلی شکار کر کے لے جا رہا ہے بچوں کی روزی ہے ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی اس سے مچھلی چھین لیتا ہے بڑی محنت کرتا ہے وہ میرے بچوں کی روزی ہے وہ میرے بچوں کا کھانا ہے نہیں مانتا ہے اور لے جاتا ہے اللہ اس نے بدوا دی <clears throat> اللہ کی شان دونوں انگوٹھوں میں بیماری لگی طبیب کے پاس کیا اس نے کہا دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے نکلے گی دونوں انگوٹھے کٹ گئے بیماری آگے نکل گئی پھر طبیب کے پاس گیا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے دونوں ہاتھ کٹ گئے بیماری آگے نکل گئی اس نے کہا دونوں ہاتھ کونوں تک کاٹنے پڑیں گے کونوں تک کٹ گئے بیماری آگے نکل گئی پھر طبیب کے پاس گیا طبیب نے کہا یہ کوئی بیماری نہیں لگتی یہ تو مجھے کسی کی بدوا لگتی تو نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا اس نے سارا قصہ سنایا انہیں کہا جا اس کو تلاش کر معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تلاش میں نکلا ایک جگہ اس اس کو پا لیا کے پاؤں پڑ گیا مجھے اللہ کے لیے معاف کر کون ہو وہ جو مچھلی چھینی تھی کہ ہاں، کہ ہاں میں وہی ہوں یہ کیا ہوا کہ اس کے بعد میرا یہ حال ہوا تو نے بدوا تو نہیں دی کہ ہاں میں نے بدوا دی تھی میں نے معاف تو نہیں کرنا تھا تیرا حال دیکھ کے ترس آتا ہے جب میں تجھے معاف کر دیتا ہاں، جی، ظلم نہ ہو جب ایمان بنے گا عمل کا شوق آئے گا اخلاق اچھے ہوں گے کمائیے پاکیزہ ہوں گی کمائیے پاکیزہ ہوں گی پھر کسی کا حق نہیں دبائے گا پھر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آئے گا ہاں، واہ واہ شہرت نہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہ گار نہیں نیکوکار نیکوکار نہیں بہت زیادہ نیکی کرنے والے لیکن کس لیے شہرت کے لیے سخی تھا کس لیے کہ لوگ کہے بڑا سخی اس لیے بڑا خرچ کرتا تھا بڑا عالم بڑا قاری بڑا زوردار قرآن بڑا زوردار بیان کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے واہ واہ او جان دے دی کس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر توبہ توبہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے یہ سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیوں اللہ نے ہمیں کام دیا ہے ایک ذمہ داری دی ہے ایک زندگی کا مقصد دیا ہے ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے یہ کب کھلے گا جب مسلمانوں میں اسلام مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا آج اسلام کتابوں میں ہے اسلام تقریروں میں ہے اسلام تقریروں میں ہے نہیں اسلام زندگی میں نظر آئے تبلیغ کیا ہے نقوش سے نفوس میں دین کو لانا ہے کتابوں سے زندگیوں میں دین کو لانا ہے زندگیوں میں دین کو لانا ہے اسلام میں کشش ہے اسلام میں حسن ہے اسلام میں خوبصورتی ہے اسلام میں جاذبیت ہے جب یہ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا جب اخلاق ٹھیک ہوں گے جب معاملات ٹھیک ہوں گے جب معاشرت ٹھیک ہوگی اب غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا نماز مسجد میں ہے غیر مسلم آتا کوئی نہیں روزہ پیٹ میں ہے غیر مسلم کو پتا کوئی نہیں حج بیت اللہ میں ہے غیر مسلم جا نہیں سکتا زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی رہی غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں گے معاملات دیکھیں گے معاشرے دیکھیں گے اسلام کب زندہ ہوگا نماز سے نہیں روز زکوٰۃ سے نہیں جب معاشرہ ٹھیک ہوگی جب اخلاق ٹھیک ہوں گے جب معاملات ٹھیک ہوں گے اب غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا لپک کے اسلام پر آئے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیرہ گم ہو گئی امیر المومنین ہے اس زمانے کی قیمتی چیز جنگی لباس ایک یہودی کے ہاتھ میں اپنی زیرہ دیکھی تو امیر المومنین ہے امیر المومنین ہے تو فرمایا ہو بھائی یہ زیرہ میری ہے اب وہ یہودی امیر المومنین سے ٹکر لے رہا نہیں نہیں نہیں میری ہے آپ کی کوئی نہیں ہے تو حضرت علی حرد نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تو تھپڑ مارو اور چھین لو نہیں قاضی صاحب کے پاس گئے مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جاؤ اب قاضی صاحب نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ دو گواہ لائے جو دعویٰ کرے وہ دو گواہ لائے آپ دعویٰ کر رہے دو گواہ لائے حرد عری گرو دو گواہ پیش کر رہے ہیں ایک اپنا بیٹا ہے ایک غلام ہے اب قاضی صاحب فرما رہے کہ بیٹے کی گواہی وہ تو باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی بیٹے کے علاوہ اور کوئی گواہ لائے کہ نہیں اور گواہ تو ہے کوئی نہیں اچھا اب قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں اور علی نظر فیصلے کو مان لیا اب وہ یہودی اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے امیر المنین ہے انہی کی ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں گواہ ان کے پورے نہیں ہو رہے ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ فیصلے کو مان رہے ہیں اس سارے منظر کو دیکھ کر وہ یوجی کیا اٹھا اشہد اللہ اشد و محمد اب دوہرس اسلام لے آیا اور اصلی کے حوالے کی کہ آپ فلاں جگہ جا رہے تھے نا آپ سے گر گئی تھی میں نے اٹھا لی تھی یہ آپ کی ہے آپ واپس لے لے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں علی نے فرمایا جب تو مسلمان ہو گیا جا یہ زیرا میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں ہاں اسلام زندگیوں میں نظر آئے مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام نظر آئے معاملہ ٹھیک ہو معاملہ ٹھیک ہو کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے زمین خریدی کچھ عرصے بعد کھدائی کی اس میں سے خزانہ نکلا اب یہ ایمان والا ہے اللہ کا خوف ہے آخرت کی فکر ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اب اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو زمین خریدی تھی یہ خزانہ تو نہیں جس سے زمین خریدی اس کے پاس کیا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی یہ خزانہ اس میں سے نکلا یہ تمہارا ہے اب وہ بھی ایمان والا ہے اللہ کا خوف رکھنے والا ہے آخرت کی فکر رکھنے والا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں میں نے زمین بیچ دی جو کچھ اس میں ہے وہ تمہارا ہے اب جھگڑا ہو گیا یہ کہے تیرا وہ کہے کہ تیرا اور ہو گیا جھگڑا ہو گیا جھگڑا آج کا جھگڑا کیا ہے آج کا جھگڑا کیا ہے میرا اور وہ کہے میرا تو ہو گیا جھگڑا وہاں جھگڑا کیا ہے تیرا وہ کہے تیرا ہو گیا جھگڑا اب گئے قاضی صاحب کے پاس اب قاضی بھی ایمان والا اللہ کا خوف آخر کی فکر رکھنے والا اگر بگڑا ہوا ہوتا نا اللہ کا خوف نہیں آخر کی فکر نہیں تو قاضی پتا کیا کہتا نہ تیرا نہ تیرا یہ کس کا ہاں؟ وہ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے ہاں، اس نے کہا بھائی تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا تمہاری کہ بیٹی کوئی شادی کر دو ان کو دے دو چلو بھائی دین یہ خوبصورت زندگی ہے بھائی سارے مسلوں کا حل دین ہے غریبوں کے مسلوں کا حل دین ہے مسلوں کا حل مال کی کثرت نہیں ہے مسلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے مسلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے مسلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے مسلوں کا حل توبہ ہے مسلوں کا حل استغفار ہے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے جب اللہ ساتھ ہوں گے جب اللہ راضی ہوں گے اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے ملک کے مسئلے عوام کے مسئلے گھریلو مسئلے کاروباری مسئلے چھوٹے مسئلے بڑے مسئلے آخرت کے مسئلے اللہ حل کریں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اگر اللہ ہم سے ناراض ہے حکومتوں کے بدلنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے مال کی کثرت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے پہ دوائی لگا رہا ہے پھر کہتا ہے فرق نہیں پڑتا وہ جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی کوئی نہیں کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہے ارے میرے بھائی پانی پہ لکیریں نہیں کھینچتی کوئی کیکر کا درخت لگا کر آم کا انتظار کر رہا ہے یہ جہالت ہے اللہ کو ناراض کر کے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ راضی ہوں گے اللہ ساتھ دیں گے اللہ ہماری دنیا پر بنائیں گے حدیث میں آتا ہے جب اللہ راضی ہوتے ہیں جو چار باتیں فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ اچھے حکمران عطا فرماتے ہیں ایسے حکمران ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا جب اللہ راضی ہوتے ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہے ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اپنی سعادت سمجھتے ہیں تلاش کر کر کے دیتے ہیں اور ان کا احسان سمجھتے ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں مرد حکمران بنتے ہیں عورتیں حکمران نہیں بنتی ہیں اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ نا اہل حکمران مسلط فرما دیتے ہیں ایسے حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں کوئی آخرت کی فکر نہیں کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں جن کے سامنے غرض ہے اپنی شہرت ہے اپنی ووا ہے اپنا پیٹ ہے اپنی جائیداد کا بنانا ہے ہاں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جو خواہشات پہ خرچ کرے جو تقریبات پہ خرچ کرے جو فنکشنوں پہ خرچ کرے جو دکھلاوے پہ خرچ کرے مال کو اس کے مسرت پہ خرچ نہ کرے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں اور جب ہوتی ہیں تو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں ضرورت سے زائد ہوتی ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے بارشیں نہ نہیں ہوتی ہیں یہ بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بنتی ہیں عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں تبری کیا ہے او بھائی اللہ کو راضی کر لو او بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی توبہ کر لو توبہ کر لو ہزار گنا ہے لاکھ گنا ہے کروڑ گنا ہے ارب گنا ہے خرب گنا ہے اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گنا زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے اتنے گنا کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گنا معاف کر دوں تبلیغ اس کا نام ہے او بھائی توبہ کر لو توبہ کرنا توبہ کروانا توبہ کرنا توبہ کروانا یہ گشت یہ مشورہ یہ سروزہ یہ چلہ یہ چار ماہ یہ سال یہ سات ماہ یہ روزانہ کی محنت اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہے کتنوں کی ہدایت چھپی ہے کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے ہاں۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں ایک ایک کی فکر کریں ایک ایک کی فکر کریں ہر لانو کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کا شام کا کچھ عرصہ نظر نہیں آیا ابھی ہر تو نے پوچھا ساتھیوں سے وہ فلا آدمی نظر نہیں آتا ہے ساتھیوں نے بتایا حضرت وہ راستے سے بٹک گیا غلط کاموں میں پڑ گیا شراب تک کا عادی ہو گیا تو یہ نہیں ہوا کہ جائے دفاع جائے جہنم میں نہ نہ نہ نہ ہو پریشان ہو گئے بے چین ہو گئے اور فوراً اپنے قاصد کو بلایا اور خط لکھا خط لکھا یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی وہ کون ہے آیت لکھی غافر الزمبی وقابل التوبی شدید العقابی ذی التولی لا الہ الا ہو الی المصیر والسلام علیکم قاسی سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام ایک آدمی کے لیے اس کو تلاش کرنا اسی کے ہاتھ میں دینا اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا ہدایات بھی دی ہیں کاشت پہنچا ہے شام تلاش کیا اس کے ہاتھ میں دیا کہ نے تمہارے نام لکھا ہے اس نے کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاغت عمر کی طرف سے تمہارے نام میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی وہ کون ہے وہاں پھر وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے <clears throat> قابل ہوں توبہ قبول کرنے والا ہے شدید العقابی بڑی سخت پکڑ والا ہے ضد توبی بڑی طاقت قدرت والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں الیہ المصیر جانا اسی کے پاس ہے <coughs> اس نے پھر پڑھا غافر الزمبی وقابل التوبی شدید العقابی ضد تولی لا الہ الا ہو الیہ المصیر اس اس نے نے پھر پھر اور کہنے لگا عمر نے مجھے امید بھی دلائی ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے اور ڈرایا بھی ہے اگر تو معافی نہیں مانگتا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والا اور جانا اسی کے پاس ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی کافی نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر عمرانوں کو اس پر حضرت عمر نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتا لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو کیا فرمایا اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اس کو امید دلاؤ اس کو امیدیں دلاؤ اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو یعنی تانے مت مارو اور اس کے لیے دعا مانگو اس کے لیے دعا مانگو تبلی ایک ایک پر محنت ایک ایک کی منت خوش آمد سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرنا ہے سب کا رخ امال کی طرف پھیرنا ہے یہ جذبات کہ کیسے سب جہنم سے بچ جائے سب جنت میں چلے جائیں مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں معمار مستری آج کی زبان میں انجینئر اور ان کو ہدایات دے رہا ہے یہاں یہ بنے گا یہاں یہ بنے گا یہاں یہ بنے گا محل بنانا محل تو مالی مین دینار دل ہی دل میں کہنے لگے کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے اور تبلیغ اسی کا نام ہے یہ سب کیسے جنت میں چلے جائے یہ جہنم سے بچ جائے یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے اس کے پاس گئے اس کو سرام کیا وہ جانتا تھا مالک بن دینار احمد اللہ کو حیران حضرت آپ یہاں پر کیسے بیٹا کیا کر رہے ہو حضرت مال بنانا ہے مال بنانا ہے اس کی تیاری ہے بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے کتنے پیسے لگاؤ گے اس نے کہا اتنے لاکھ درم دینار جو بھی ہے اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک مال بناؤں گا پڑا بیٹا یہ دنیا کا جو مال ہے یہ مٹی گارے کا ہے مال بھی ختم ہو جائے گا رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا نہ مال رہے گا نہ رہنے والا ہاں، جنت کا جو مال ہے جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں مال لے کر دوں گا اور جنت کا جو مال ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور اس کا گارا مشک کا ہوگا اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے عقل مند تھا آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی اور جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتا ہے سرو نکلو آپ کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ ہمیں سب پتا ہے نہیں عقل مند تھا کہتا حضرت آپ مجھے مہلت دیں ایک رات میں سوچوں گا میں فیصلہ کروں گا صبح بتاؤں گا ہاں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے یہی تبلیغ ہے دن میں محنت رات کو دعا دن میں محنت منت خوشامد ایک ایک کے پیچھے پھرنا رات کو اس کے لیے دعا مانگنا دل اللہ کے ہاتھ میں تو مالک بھی دینا رحمت اللہ نے رات کو اٹھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے کہ اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے یہ غلط فیصلہ نہ کر جائے ہر آدمی پر ایسے مراحل آتے ہیں اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا صحیح یا غلط صحیح فیصلہ کیا بہت آگے جائے گا غلط فیصلہ کیا بہت پیچھے رہ جائے گا <clears throat> تو صبح اس کے پاس پہنچے وہ انتظار میں تھا پوچھا بیٹا <clears throat> کیا فیصلہ کیا انہیں کہا حضرت بات پکی ہے اگر میں یہ سارے درائن درانیر آپ کو دے دوں آپ مجھے جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے بہت سے پرا گندا بالوں والے غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں دتکار دیے جائیں چلو چلو لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا وہ اندر گیا اور دمانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا حضرت پرچہ لکھ کے دے دے پرچہ لکھ کے دے دے شریعت کا مسئلہ ہے جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے بھائی ہو کوئی بھی ہو لکھت پڑھت لکھت پڑھت بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا اب پھنسے ہوئے حضرت پرچہ لکھ کے دیں لکھا امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا وہ سلام پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا دراہیم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اللہ والے جمع نہیں کرتے خرچ کرتے ابھی چالیس دن نہیں گزرے تھے مالک بن رحمت اللہ علیہ نے <clears throat> فجر کی نماز پڑھائی تو محرام میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے محرام میں دیکھا ایک پرچہ پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس کے جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا وہ پرچہ اٹھایا <clears throat> تو اس کی پشت پر اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا مالی نے دینار بڑے حیران پرچہ لیا اس کے گھر پہنچے پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رخا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا مالک بھی دینا رامہوں نے پرچا نکالا کیا یہ وہ پرچا ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا تو مالک بن دینا اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا کہنے حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے نہیں نہیں اب نہیں اب معاملہ نظر آ گیا اب معاملہ نظر آ گیا اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان دل غیب دن دیکھے مانو ہم نے جنت کو نہیں دیکھا جنت ہے جہنم کو نہیں دیکھا جہنم ہے قیامت کو نہیں دیکھا قیامت ہے ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا آخرت ہے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا فرشتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ ہے ہم نے سید القول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے آج زمین کے اوپر ہے کل زمین کے نیچے ہوں گے آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے اور مٹی ڈالنے والے کون اپنے اور سواب سمجھ کر ڈالتے اپنے ہاتھ کی قبر پہ جاڑتے یہ سب جو ہے میرے بھائیوں پانچ سو کی چوٹی ہے پانچ ہزار کی آگے سب ننگے پاؤں ہیں پانچ ہزار کا سوٹ ہے پچاس ہزار کا آگے کفن سب کا برابر ہے دو مرلے کا مکان ہے چار کنال کا بنگلہ ہے قبر کا سائز سب کا ایک ہے بیس لاکھ کا باتھ روم ہے آخری غسل بھٹے پہ ہے تیس لاکھ کا بیڈ ہے آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے دس کروڑ کی گاڑی ہے آخری سفر تو ڈالنے پر ہے ایمبولینس پر ہاں عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے پھر ضروریات زندگی ضروریات زندگی پانچ ہے ضروریات زندگی پانچ ہے اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے بقدر ضرورت لگنا ہے کھانا ہے لباس ہے مکان ہے شادی ہے سواری ہے یہ ضروریات زندگی ہے یہ ضروریات زندگی ہے بقدر ضرورت لگنا ہے کھانا ضرورت ہے بقدر ضرورت لگنا ہے عائشہ فرماتی ہیں ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا دو ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں چلا کرتی ہاں، کھانے سادہ تھے آج زور لگ گیا کھانوں پر توبہ توبہ کھا رہے کھا رہے ایک ایک وقت میں کئی کئی چیزیں کھا رہے بار بار کھا رہے بار بار اتنا کھا رہے ہیں اس کھانے کو ہزم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں ہاں آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے ہاں، ہر عمر گرن بیٹے کے گھر گئے بیٹے نے گوشت بنایا گوشت پکایا ہوا بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا کہ جی چاہ رہا تھا جی چاہ رہا تھا فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے کفا دل بری سری بن نہیں کل مشتہط نفس ہو آدمی کے غزول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو چیز چاہے کھانا شروع کر دے اس کو زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھالوں پر دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر کپڑوں پر یہ جوڑے پہ جوڑے یہ جوڑے پہ جوڑے الماریاں بھری پڑی الماریاں مستورات کو پہلی پریشانی پتا کیا ہوتی ہے الماری میں جگہ نہیں الماری میں جگہ نہیں اور دوسری پریشانی پتا کیا ہوتی ہے پہننے کو کپڑے نہیں تو الماری کس نے بھری ہوئی ہوا سے نہیں ڈیزائن پرانے ہو گئے ہاں یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے کبھی پھول بڑا کر دے کبھی چھوٹا کر دے کبھی لال کر دے کبھی پیلا کر دے شاہ کو کبھی ادھر گھما دے کبھی ادھر گھما دے عورتیں کہتی نیا ڈیزائن آ گیا ہاں یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے ہیں گلاس کبھی لمبا کر دیا کبھی چھوٹا کر دیا کبھی چوڑا کر دیا کبھی تنگ کر دیا کبھی اسے بل دے دیا نیا ڈیزائن آ گیا تو بتو حضرت عائشہ رضرانہ ستر ہزار درم تقسیم کیے اور عائشہ رضرانہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضرانہ سے تھی کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو فرمایا عائشہ سے کہ حضور نہیں مردوں میں سے کس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں فرمایا عائشہ کے باپ سے ہاں آپ کا انتقال ہوا بس عائشہ کی گود میں ہوا آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی بس عائشہ زندہ کا لوہار تھا نسواس چبا کے دی تھی آپ کے <clears throat> عائشہ کی عائشہ رہنے کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا جب بیماری پڑی بیویوں سے اجازت مانگی میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں اور میں نے مجھے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا میں عدل تو کرتا ہوں ظاہری طور پر دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے یہ میرے اختیار میں نہیں <clears throat> اتنی محبت عائشہ دلانا سے پر میں عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتیں فرمائیں تین باتیں فرمائیں اگر عائشہ آخر میرے ساتھ رہنا ہے تو کیا فرمایا کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیمند نہ لگ جائے جب تک کہ ان پر ہاں دوسری بات فرمائی عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچانا اپنے آپ کو آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر مال کی ہرس مال کی تما مال کی دوڑ لگ جاتی ہے نہ شکری پر آ جاتا ہے تیسری بات ہے ایشا دنیا سے اتنا توشا لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑ جانا یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ کو ہاں تو ستر ہزار درم تقسیم کیے اپنے کپڑوں پر پیون تھے آج زور لگ گیا کپڑوں پر تیسرا زور لگ گیا کس پر تعمیرات پر تعمیرات پر آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے لم یبارک فی مال العبد ہوں فی مانگی والطین جب برکت نہیں تو تعمیرات پر بٹی گارے پر ایک شادی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا آپ کا گزر ہوا ورنہ یہ کس کا ہے کہ فلا کا ہے ایک انصاری تھے آپ خاموش ہو گئے دل میں بات کو کو رکھا ایک دن وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے آپ سلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ پریشان ہو گئے صحابہ سے پوچھا میرے سے فرما رہے ہیں کیا بات ہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے پوچھا تھا یہ کس کا ہے سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا واپس گئے سوا اس کو گرا دیا زمین کے برابر کر دیا اور آ کر چھنایا نہیں اللہ کے نبی کو آپ کا دوبارہ گزر ہوا وہ کپ نما گھر تھا اس کا کیا بنا صاحب نے ساری بات سنائی اس پر آپ نے فرمایا كل بناء وبال على صاحبه الا مالا مالا ہر تعمیر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بھرے تعمیر کے جو ضرورت کی ہو سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو قیامت کی نشانی بتائی یہ تفاو الفل بنیاد یہ اونچی اونچی عمارتیں یہ اونچے اونچے پلازے کہ بھی یہ تو قیامت کی نشانی ہے یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر کپڑوں پر تعمیرات پر چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر شریعت کا مزاج شادی کیا ہو شادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو یہ تو شیطانی مزاج ہے شادی مہنگی ہو مشکل ہو رواج کے ساتھ ہو تاخیر کے ساتھ ہو آپ بتاؤ آج کل شادی سستی ہے یا مہنگی ہے آسان ہے کہ مشکل ہے جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے ایک جگہ نکاح پڑھانا ہوا تو لوگ بیٹھے ہوتے نا نکاح میں تو باپ اور بیٹا ایک بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو نکاح میں شریک تھے جب میں نے کہا نا بھائی شادی شادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو بیٹا کہتا ابا سنی ان کی بات آپ نے کیا کہہ رہے ہیں جلدی ہو ابا نے کہا بیٹا تین باتیں اور بھی سنی شادی ہو سستی ہو آسان ہو یہ تین تم مان لو چوتھی میں مان لیتی ہاں۔ ہاں، شریعت کیا کہتی سب سے آسان کام شریعت میں شادی ہے بھائی ہاں شادی میں دو چیزیں نکاح اور ولیمہ بس نکاح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائی ولیمہ ہو گیا ایک ولیمہ ہوا آپ نے سارے مدینہ مرورہ کو کھانا کھلایا اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے ولیمے میں بلا لو لیکن ایک بات فرمائی آپ نے بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے ہاں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو کم سے کم مشقت ہو آج شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا بیٹھتے ہیں یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی بنانا ہے یہ بھی لینا ہے یہ بھی دینا ہے یوں بھی کرنا ہے ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے اس کا جواب پتا کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کرنا پڑتا ہے نہ کچھ سر نہ پاؤں بس کرنا پڑتا ہے ہاں؟ عبد الرحمان عوف عنہ کی شادی ہوئی اس زمانے میں شادی کے موقع پر یہ خوشبو لگایا کرتے تھے وہ خوشبو لگی بھی تھی عبد الرحمان عوف عنہ کے آپ نے کہ عبد الرحمان یہ خوشبو کیسی ہے حضور میں نے شادی کی ہے ہاں اور میں ولیمہ کر لینا اگرچہ بکری ہو ہاں، پانچواں زور لگ گیا پانچواں زور لگ گیا کس پر سواریوں پر صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا ننگے پاؤں چل رہے تھے پتریلی زمین تھی پاؤں زخمی ہو رہے تھے کپڑے پھاڑے پاؤں پہ لپیٹے اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع تبلیغ تبلیغ مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو سارے انسانوں ہر انسان جنم سے بچے ضروریات زندگی پانچ ہے ان کو سادگی پر لاؤ کھانا ہے لباس ہے مکان ہے شادی ہے سواری ہے پھر خواہشات زندگی پھر خواہشات زندگی وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی ایک کلو کا برتن ہے اس میں پانچ کلو پانی نہیں آ سکتا چار کلو دو کلو ڈیڑھ کلو سوا کلو بھی نہیں آ سکتا برتن چھوٹا ہے چھوٹا ہے انسان کی خواہشات یہ بہت بڑی ہے دنیا کا ظرف چھوٹا ہے آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا اب مالدار بن سکتے ہو افسر بن سکتے ہو بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ جوان رہو یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا اب بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو ہے آپ کو بڑی دوائیوں کی فیکٹریاں لگا سکتے ہو ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا دنیا کا ضرب چھوٹا خواہشات بہت زیادہ ہے اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے وہاں چار قسم کے اعلانات ہوں گے زندہ رہو گے موت نہیں جوان رہو گے بڑھاپا نہیں خوش رہو گے کبھی غم نہیں تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں چار قسم کی نہریں اللہ فرما رہے جنت میں چار قسم کی نہریں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں سونے چاندی کے معاملات وہاں دوستوں سے ملاقاتیں وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوئی اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اللہ فرمائیں گے یا اہل اے جنتیوں ور کریں گے اللہ کا اے اللہ ہم حاضر ہماری شہادت آپ <clears throat> اللہ فرمائیں گے راضی ہو گئے اور راضی ہو گئے ور کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں کہ اللہ چہرے چمک گئے جنم سے بچ گئے جنت میں پہنچ گئے اب کیا باقی رہا اللہ فرمائیں گے رضوانی فلا ابدا میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں ہاں تو بھائی تبلیغ مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں اور جا رہی اور بھاگی جا رہی ابھی کہہ رہے رمضان آ رہا ہے تھوڑے دنوں بعد کہیں گے رمضان رمضان جا رہا ہے سال شروع ہو رہا ہے پھر سال ختم ہو رہا ہے کہ گرمیاں آ رہی کہ گرمیاں جا رہی کہ بچہ پیدا ہوا جب تو بولنا شروع کر دیا اب تو پڑھنا شروع کر دیا اب تو پڑھائی سے فارغ اب تو اس کی شادی ہو گئی اب تو اس کے بچے ہو گئے اب تو بچوں کی بھی شادی کہ پہلے اپا تھے اب تو دادا بن گئے اب تو نانا بن گئے <clears throat> ہاں۔ یہ بال سفید ہونا یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے یہ بچہ یہ دادا بننا یہ کیا ہے نانا بننا یہ بھی پیغام ہے کہ سیٹ خالی کرو یہ روز جنازے فلاں کا انتقال روز قبرستان کے پاس سے گزر ہر قبرستان سے پیغام آتا ہے آنا یہیں پر ہے آنا یہیں پر ہے یہ قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے یہ قبر کے اوپر لگا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا <laughs> یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا اللہ کا دین زندہ ہو اللہ سمد ہے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے ہم تبلیغ کا کام کریں گے ہم دین کی محنت کریں گے اور دین نہیں چمکے گا ہم چمکیں گے اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے دین نہیں مٹتا ہم مٹیں گے اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے زمین بنائی پہاڑ بنائے چاند سورج یہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد بنانے کی باری آئی تو لوگوں سے فرمایا میرا گھر بناؤ میرا گھر بناؤ اس لیے نہیں کہ اللہ بنا نہیں سکتا اللہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں ہر محلے گاؤں بستی میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے اگر اللہ خود ہی مسجدیں بنا دے مسجدیں بنانے کی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ میں جنت میں تمہارا گھر بناؤں گا اور اللہ کا گھر بنانے میں اگر مال لگ رہا ہے وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے جان لگ رہی وہ بھی تو اللہ نے دی ہے اسی طرح اللہ کسی کے محتاج نہیں اللہ ایک امر سے اپنے ایک حکم سے پوری دنیا میں دین زندہ کر سکتا ہے پوری دنیا سے باطل کو بٹا سکتا ہے اگر اللہ خود ہی دین کو زندہ کر دے دین کی محنت کرنے سے ہمیں جو مقام ملتا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے یہ تو ہمیں نوازنے کے لیے کہ چلو تم دین کا کام کرو تم دین کا کام کرو یہ تو ہماری سعادت ہے یہ تو ہماری سعادت ہے سفیر بن جانا کسی بڑی بات سمجھا جاتا ہے یہ فلا ملک کے سفیر ہیں جو دعوت کا کام کرے گا جو تبلیغ کا کام کرے گا جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا یہ کس کا سفیر ہے اللہ کا یہ کس کا سفیر ہے ہاں۔ بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ خادم کا کمال ہے بولو بھائی اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہے اللہ کسی سے دین کا کام لے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے یہ تو اللہ کا احسان ہے کرنے والے کا کوئی کمال نہیں لیکن اللہ کس سے دین کا کام لیں گے کس کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے جو اپنے آپ کو پیش کرے گا جو کہے گا میں تیار ہوں حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے حاجی فرمایا کرتے تھے اللہ اسی سے کام لے گا جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اسی کو کام کہا جاتا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے میں مصروف آدمی بھی ہوں اللہ اس سے کام نہیں لیتے یہ زندگی نعمت ہے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر گئے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے ابھی جوانی ہے بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے ہاتھ نہیں ہلا سکتے پاؤں نہیں ہلا سکتے سانس مشینوں پہ چل رہے ہیں فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے کتنے کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے کوڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے جن کے ملازم ہوتے تھے خود ملازمت پر آ گئے ایک تو اپنے ملازم کا ملازم بنا زندگی کی قدر یہ اجتماع یہ اجتماع نعمت یہ اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے اور یہ خود نہیں آیا ہے اس مجمے کو کون لایا ہے ہاں یہ نعمت ہے اللہ کا پیغام کانوں میں پڑھے اللہ کی بات کانوں میں پڑھے نعمت ہے اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں ہاں اللہ کرے اللہ کرے یہ اجتماع پورے کراچی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جائے سب کی توبہ کا ذریعہ بن جائے سارے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ جو مجمع آیا ہے یہ نیت کر لے نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے آج تک جو کمی کوتا ہوئی اللہ سے معافی مانگے اللہ سے معافی مانگے اللہ سے معافی مانگے یہ نہ ہو کہ اجتماع میں آئے بیانہ سنے اور دعا ہوئی اور پھر اپنے اپنے کاموں میں پھر وہی دنیا پھر وہی دکان پھر وہی دفتر پھر وہی کاروبار پھر وہی دنیا کی دوڑ ہاں ہاں ایک ساتھی اجتماع پہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا او بھائی جانے والے ساتھی او بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی یہ کیا ہو گیا او بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی اللہ کے بندو او اللہ کے بندو بھائی کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی ہو حاجی مشتاق صاحب اور وہ ڈھائی میں نا تو بڑی بات جو کرتے تھے نا ایسی بات تو تھی سخت سی لگتی تھی لیکن بڑی نبز پہ ہاتھ لگتے تھے ایک دن ان کا بیان تھا عربوں میں میں ترجمہ کر رہا تھا وہاں لگے آج بیان کرنے والا بیان کر کے فارغ سننے والے سن کے فارغ بیان کرنے والا بیان کر کے چھٹی سننے والے سن کے چھٹی اس پر مثال دینے لگے کہ خامد صبح جا رہا تھا <clears throat> بیوی نے کہا پتی لانی ہے پتی ختم ہو گئی بہت اچھا چاول لانے ہیں چاول ختم ہو رہے بہت اچھا آٹا بھی لانا ہے بہت اچھا گھی بھی لانا ہے بہت اچھا مسالے بھی لانے ہیں بہت اچھا وہ کہتی جا رہی <clears throat> وہ سنتا جا رہا شام کو آیا تو خالی ہاتھ شام کو آیا تو خالی ہاتھ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا اس کا کیا بنا اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب <clears throat> او بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی یہ اجتماع میں آنا اللہ رسول کی بات کا سننا نعمت ہے آگے بڑھے آگے بڑھے صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے جہاں کی میں اجتماع میں آیا تھا یہ بہت سارے پتہ کیا پوچھتے اگلا اجتماع کب ہوگا <laughs> کیا پوچھتے ہاں، ایک ساتھی سے پوچھا نا تم اجتماع میں تین دن رہے بیانات سنے اب واپس جا رہے کیا کرو گے کیا کرو گے جا کر اس نے کہا اگلے اجتماع پہ پھر آؤں گا میں ہاں ایک سے میں نے پوچھا اجتماع میں تمہارے چار ماہ کب لگے کہتے میرے تو چار ماہ نہیں لگے چلا کہ نہیں چلا بھی نہیں لگا ارے بھائی سروجے تو لگتے ہوں گے کہ نہ نہ سروزا بھی کبھی نہیں لگایا ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو کہتے نہیں میں تو بارہ سال سے آ رہا ہوں کب سے آ رہا ہوں چلو آئے صحیح اس بہانے اجتماع میں آئے بزرگوں سے ملنے کے بہانے میں نا حویلی میں سارے بزرگ ہوتے ہیں نا نظام الدین انڈیا کے تو اب وہ بہت سارے ساتھی آتے ہیں بزرگوں سے ملاقات کروا دو بزرگوں کی زیارت کروا دو بزرگوں سے مسافہ کروا دو تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا چھوٹے بزرگ سے مل رہا ہے کہ بڑے بزرگ سے نہیں بڑے بزرگ سے مل رہے ہیں اچھا میں کہ بیٹھو بھی سروزا لگانا چھوٹا بزرگ چلا لگانا اس سے بڑا بزرگ چارما لگانا اس سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا بزرگ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے عمومی گشت بیرونی گشت روزانہ کا مشورہ روزانہ کی گشتیں او بھائی یہ کام بزرگ ہے یہ کام بزرگ ہے مولانا یوسف اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا ارے تو تو بڑا بزرگ ہو گئے اپنے بیواسی انداز میں لہجے میں اب تو تو بڑا بزرگ ہو گئے اور میں کہا نہ بھائی نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں میں کوئی بزرگ نہیں نہ نہ تو ہی تو بزرگ ہے تو تو بزرگ ہے اور نہ بھائی میں کوئی بزرگ ارے تیرے سے بڑا تو بزرگ ہی کوئی نہ تو تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا میں اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو تو مجھے بزرگ کہے گا اب وہ اپنے سادہ انداز میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے کا بزرگ ہے بھائی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کام بزرگ ہے کام بزرگ ہے یہ سارا مجمع ہر طبقہ ہر علاقہ یہ آیا بیٹھا ہے یہ اجتماع نعمت ہے اللہ کے نام پر آئے ہیں آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی دین پر چلنے میں دین کی محنت میں اس پر اللہ سے بافی مانگیں <clears throat> اس پر اللہ سے کیا کریں يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوها ایمان والو توبہ کر لو شیطان دشمن ہے دین سے دور رکھتا ہے مسجد سے دور رکھتا ہے دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا اللہ نے تین قسموں کے ساتھ جواب دیا میں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتے رہوں گا توبہ کرے بھائی ایک اللہ والے تھے اللہ والے تھے گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے رو رہے تھے رو رہے تھے حضرت کیوں رو رہے ان گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رو رہا ہوں کیسے سمجھاؤں کچھ دنوں بعد دیکھا قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے حضرت آج کیوں رو رہے آج کیوں رو رہے یہ جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہاں، آدھی وقت ہے بھائی مکھی مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجانے کے لیے کافی ہے اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو پر وہ رونا کام نہیں آئے گا وہ رونا کام نہیں آئے گا او بھائی یہ تبلیغ یہ چار ماں یہ چلا یہ تین دن یہ تین دن اس کے پیچھے کتروں کی توبہ چھپی ہے کتروں کی ہدایت چھپی ہے کتروں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہے بھائی کتروں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے بھائی کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے یہ شیطان کا بڑا دھوکا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے جیلیں بھری پڑی اسپتال بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے پھر گناہوں کو چھوڑیں گے پھر بہت سے آج مر گئے جنہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے توبہ کر لی کل میں نے توبہ کر لی ہاں، ابھی وقت ہے بھائی ہاں، بہت سارا مجمع ہے بہت بڑی نعمت ہے سارے مسئلوں کا حل ملک کے مسئلوں کا حل عوام کے مسئلوں کا حل غریبوں کے مسئلوں کا حل اور اصل مسائل آخرت ہیں اصل مسائل قبر کے ہیں اصل مسائل قبر کے ہیں جنت اور جہنم اور آخرت یہ ہے اصل مسئلہ دنیا کے مسئلوں کا حل اور آخرت کے مسئلوں کا حل یہ توبہ ہے یہ اللہ کی طرف رجوع ہے یہ اللہ کی طرف رجوع ہے یہ محنت ہے اس کی محنت کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے ہم میں سے ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہمارے ایسے فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا اور ہمارا صوبہ آبدین مفتاحا وہ ومغلاقا للشر مبارک شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہاں ہم میں سے ہر ایک ایسا فرماتے تھے اے اللہ ہمارے جینے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا ہمارے مرنے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے جسے ہم دیکھیں اسے بھی ہدایت ملے جو ہوائیں ہمیں چھو کے جائیں جہاں جہاں جائیں اللہ سبھی کو ہدایت دے دے اے اللہ ہمیں وہاں کی وہاں زندہ رکھ جہاں ہمارے زندہ رہنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے اور اے اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرما جہاں ہمارے مرنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے ہماری موت کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا ہمارے جنازوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا ہماری قبروں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا یہ ہے سب سے اونچا مقام کہ آدمی ہدایت کا ذریعہ بنے یہ محنت ہے جو کرے گا اور رات کو دعائیں مانگے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے دن میں محنت ہے رات کو دعا ہے دن میں محنت ہے رات کو دعا ہے جس کی محنت اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اس لیے اس مجمع سے گزارش ہے تبلیغ ہے منت ہے خوش آمد ہے اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا باقی روز روز کسی نے نہیں سمجھانا یہ روز روز کو اجتماع نہیں ہونا یہ روز روز کو اجتماع نہیں ہونا اس لیے بھائیوں جو ہم سے غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں عروج میں میں مقام پر کام کرنے میں اللہ سے معافی مانگ لے جو بقیہ زندگی ہے پتہ نہیں کتنی ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے سے شروع کیا ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی اللہ قیامت کے دن اس کو حفظوں میں اٹھائی ہے حج کی نیت سے چلا ابھی راستے میں سچے موت آ گئی اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے ہم نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانا ہے انشاءاللہ اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما اللہ میں اس پر استقامت نصیب فرما اللہ ہماری موقع موقع پہ رہنمائی فرما اللہ نفس کے شر سے حفاظت فرما شیاطین کے شر سے حفاظت فرما اللہ عافیت والا معاملہ فرما اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما اللہ خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما اے اللہ اے اللہ جسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما اللہ جسے تو موسم کو بدل دیتا ہے اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے میرا حصہ فرماتے تھے گھر میں گڑیا ہے دادی اما ہے نانی اما ہے بستر میں پڑی ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی وہ دعا کے لیے زبان سے بول بھی ادا نہیں کر سکتی لیٹے لیٹے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں وہ دعا مانگ سکتی ہے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے اللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا لے اللہ اپنی تین کو دنیا میں زندہ فرما دے ایسا فرماتے تھے اس کی یہ دعا بستر پر پڑے پڑے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر زبان ہلائے یہ پوری دنیا کے باطل کو توڑ دے گی پوری دنیا میں باطل میں دراڑے پڑیں گی حق کے قبول ہونے کی استداد پیدا ہوگی اپنی حیثیت کو پہچانے اپنی ذمہ داری کو پہچانے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اس لیے بھائی پکا عزم کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ لوہا گرم ہو لوہا گرم ہو تو کیا کرو چوٹ لگا لو ماحول میں آئے اللہ کی بات سنی دل نرم ہوئے نکل جائے تبلیغ نکلو نکالو پھرو پھرو صرف سننا کافی نہیں صرف آنا کافی نہیں ہے مولاس رحمت اللہ کا بیان ہو رہا ہے مولاس رحمت اللہ کا بیان ہو رہا ہے اور میواتی بیٹھے ہوئے میواتی بیٹھے ہوئے ایک عالم ایک عالم بڑے عالم وہ بھی تشریف لائے اور بیان میں بیٹھ گئے اب بیان سن رہے بیان سن رہے اور دل ہی دل میں کہہ رہے یہ عجیب بڑے میاں ہیں اتنا اونچا بیان اتنی اونچی باتیں اتنی علمی باتیں یہ تو علماء کے سمجھنے کی عوام کیا سمجھے یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں مہواتی سادے ان کو یہ کیا سمجھ میں آئے گی یہ کیا سمجھ رہے ہوں گے یہ عجیب بڑے میاں یہ کن کے سامنے کیا بات کر رہے جب بیان ختم ہوا تشکیل شروع ہوئی تو وہ جو عالم بیٹھے تھے ساتھ والے پورے مواتی سے فرمانے لگے میاں جی کوئی بات سمجھ میں آئی کوئی بات سمجھ میں آئی کہ یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں آئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بوڑھا میں بات ہی کہنے لگا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں یہی تو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں تو عالم کہنے لگے ہاں اس کی سمجھ میں آئی میری سمجھ میں کوئی نہیں ہاں، نکلے بھائی نکلے بھائی نکلے بھائی اجتماع کی کامیابی مجمے کی کثرت نہیں ہے ہاں، اجتماع کی کامیابی اجتماع سے پہلے جماعتیں نکلے جو اجتماع سے نہیں اجتماع سے پہلے نہیں نکل سکے وہ اجتماع سے نکل جائیں وہ اجتماع سے نکل جائیں اللہ کرے یہ سارے سارا مجمع اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکل جائے گا سب تیار ہے نا ان شاء اللہ میں جن کے ابھی تک چار ماہ نہیں لگے نا ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی نقد چار ماہ بھائی نقد چار ماہ